تاکہ جو نعمت ہم نے انہیں عطا فرمائی ہے اس کی ناشکری کریں تو تم فائدہ اٹھا لو پھر انقریب تم جان لو گے